مدنی چینل کے ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے جانور کی جس کا نام سن کر اور جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے ڈر جاتے ہیں نام سن کر تو نہیں لیکن دیکھ کر جو اس کو ڈر جاتے ہیں اور وہ خواب میں نظر آ جائے کثرت کے ساتھ یہ جانور ایسا ہے جس کی بات ہماری ہوتی ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ جانور دیکھا جاتا ہے وہ کون سا جانور ہے جس کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں وہ جانور ہے سانپ تو اگر سانپ خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی بہت کثرت سے نظر آنے والا ایک جانور اور اس کی تعبیریں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ایک جو بنیادی تعبیر ہے اس کی تعبیر اچھی نہیں سمجھی جاتی دشمن کی علامت ہوتی ہے اہل و عیال کے لیے کوئی شخص ایسا ہے جو برا چاہنے والا ہے اسی طرح اس کی ایک تعبیر پڑوسی حسد کرنے والا اس سے بھی کی جاتی ہے تو مجموعی طور پر سام کی جو تعبیریں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں اگر کسی کو خواب کے اندر نظر آ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے کوئی صدقہ اور خیرات وغیرہ کر لینا چاہیے یہ جو ہمارے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں اگر یہ خواب میں نظر آ جائیں تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہےپ سانپ کا نام آپ سنتے ہیں اور سانپ جو ہے دیکھ بھی رہے ہیں ایک سانپ ہے جو خشکی میں رہتا ہے اور ایک سانپ ایسا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے اندر کچھ سانپ ہمیں نظر آ رہے ہیں کچھ ہوتے ہیں پانی کے سانپ اگر وہ خواب میں نظر آ جائیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی پانی کا سانپ دیکھنا یہ ایسے شخص کی علامت ہوتا ہے کہ جو کسی ظالم جابر ظلم کرنے والے کا مددگار شخص ہے تو دوبارہ پانی کا سانپ ہو یا خشکی کا سانپ ہو تو تعبیر اعتبار سے یہ بہتر نہ ہوا یہ ایک شخص جو کافی سارے سانپ ہیں اور یہی بات ہم معلوم کرنا چاہیں گے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سانپوں کا مالک ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ہاں، اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے سلطنت ملے گی جبکہ وہ سلطنت کا اہل بھی ہو اب ایک بالکل جھونپڑی میں رہنے والا شخص ہے یا ایسا شخص ہے کہ بظاہر اس کا سلطنت کا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں تو اس کے حق میں اس کی تعبیر الگ ہوگی لیکن اگر کوئی اس قابل ہے تو وہ شخص جو ہے وہ عہدہ حاصل کرے گا سلطنت اس کو ملنے کی یہ علامت ہے مدنی چینل کے ناظرین ایک ہے جو پانی کا ہے ایک سانپ ایسا ہے جو خشکی میں رہتا ہے ایک سانپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ذرا دیکھیے یہ یہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے سانپ جی ہاں کچھ سانپ ہوتے ہیں جو اڑنے والے ہوتے ہیں اچھا جی اگر خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ منظر کے سانپ جو ہے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے جس سے کہ یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ سفر اختیار کریں گے اب دیکھنے والے نے اگر خود سفر کا ارادہ تھا تو اس کو سفر جلدی درپیش ہوگا یا اس کے اہل و یال میں سے خاندان والوں میں سے یا اہل محلہ میں سے کسی کا سفر کا ارادہ تھا اور اس نے یہ خواب دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جلد سفر اختیار کریں گے جی اگر کوئی دیکھ لیتا ہے سانپ ہوا میں اڑتا ہوا تو وہ خود اگر اس کو سفر درپیش ہے یا اس کے ارد گرد رہنے والے اس کے رشتے دار جو ہے سفر اختیار کریں گے ویسے بلا وجہ جو ہے جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ سانپ کو مار رہا ہے کچل رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی بجا فرمایا آپ نے لیکن جو موزی جانور ہیں تو ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھی نیت سے ماریں گے نقصان سے مسلمان کو بچانے کی نیت سے ماریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا بہرحال جاگتے ہوئے سانپ کو مارنا بڑی ٹیکنیک کی بات ہے ہر شخص نہیں مار سکتا البتہ ایسے پتھر زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ کہ خواب تو خواب ہے خواب میں جو ہے وہ بزدل شخص بھی ہو سکتا ہے دیکھے کہ میں بڑے سانپ کو مار رہا ہوں شیر پہ بیٹھا ہوا ہے بالکل تو سانپ کو مارنا دشمن پر غلبہ پانے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی دشمن ہے حاسد ہے اس سے بغض رکھنے والا ہے تو اس کے شر سے یہ شخص محفوظ رہے گا البتہ ایک خاص طریقے سے اگر سانپ کو کسی نے مارا اس کی تعبیر تھوڑا مختلف بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے سانپ کو یوں مارا کہ اس کے بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیے دو برابر ٹکڑوں میں نصف نصف اس کو کاٹ دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص انصاف کرے گا اگر اس کا منصب ہی ایسا ہے فیصلے کرتا ہے تو اچھے فیصلے کرے گا ورنہ یہ کہ اگر اس کو کوئی معاملہ درپیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ شخص اپنے فیصلوں میں انصاف سے کام لے گا اچھی تعبیر ہے اس کی سانپ کو مارنا تلوار سے دو پیس کر دینا یہ کہ خواب میں تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے ہر کوئی نہیں مار سکتا مشکل کام ہے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مختلف رنگوں کے سانپ یہ دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سیاہ رنگ کے سانپ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو سفید رنگ کے سانپ نظر آ رہے ہیں اور اب آپ کو جو ہے زرد یعنی گولڈن رنگ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جی اسد بھائی اگر ان رنگوں کے سانپ ہمارے خوابوں میں آ جائیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی نقصان کے اعتبار سے فرق ہے سیاہ رنگ کے سانپ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیاہ رنگ کا سانپ زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن ہے اور سفید رنگ کا سانپ جو ہے وہ کمزور دشمن ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے اور زرد رنگ کے سام کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیماری سے بھی کی جاتی ہے کہ جو شخص یہ دیکھے کہ زرد رنگ کا سانپ ہے اس کو دستہ ہے تو ان قریب وہ کسی بیماری کا شکار ہوگا کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے البتہ بعض اوقات سانپ کی تعبیر ایک اچھی بھی بیان کی جاتی ہے اور بعض امور کے لحاظ سے سیاہ رنگ کا سانپ محافظ یعنی چوکی دار کی علامت بھی بیان کی گئی ہے ابھی تک یہ صرف سفید رنگ کے سانپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کی تعبیر کچھ اچھی ہے ویسے سانپ کا خواب میں نظر آنا یہ تعبیر اچھی نہیں ہے